الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اب سماع الموتا کے بارے میں آخری بحث ہے اگرچہ کچھ تھوڑی بہت لمبی ہے مگر ضروری ہے تمام باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی جماعت علماء دیوبند اور ان کی خدمات کسی سے چھپے نہیں مگر ماضی کی تاریخ کی طرح اس جماعت کو بھی بعض بد باطنوں نے اس جماعت کے اکابرین کو بھی ارباب کا درجہ دے دیا ہے اس شرک میں ان کے ساتھ اکابرین جماعت اگرچہ شامل اور راضی نہیں لیکن دھرتی پر موجود بدباطنوں کی اس روش کی وجہ سے کبھی کبھی باطل عقائد کا رد کرتے ہوئے اہل حق کے قلم اور زبان سے ان اکابرین کے لیے بھی کچھ سخت الفاظ کے استعمال کا خطرہ ہوتا ہے تاہم اہل حق کے ہاں کسی نبی یا ولی یا بزرگ وغیرہ کی عبودیت کے صفات اور الوحیت اور ربوبیت کے ان سی نفی کرنا گستاخی کے مد میں نہیں آتا اور جن کو ایسا کرنا گستاخی نظر آتا ہے تو ان سے گلا ہی کیا چونکہ ہم نے پہلے شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر کے حوالہ سے بمائے کتب عقائد کے حوالہ جات سے یہ ثابت کیا ہے کہ عقیدہ کے لیے قرآن یا خبر متواتر یا اجماع قطعی کی ضرورت ہوتی ہے خبر واحد خواہ کتنی ہی صحیح اور مسند مرفو متصل کیوں نہ ہو عقیدے کے باپ میں کرامد نہیں اور اگر عقیدے کے علاوہ فروئی مسئلہ ہو تو مقلدین کے لیے اپنے مسلک اور اس کے مشتحدین کے قول کی اتباع کرنی ہوگی یعنی اگر مسئلہ عقیدے کا ہے تو قرآن شریف پیش کرے کہ وہی قرآن میں ایسا آیا ہو کہ مردے سنتے ہیں اور تمام دنیا والوں کی باتیں سنتے ہیں اگر یہ لوگ کہیں کہ نہیں یہ عقیدہ نہیں تو پھر اپنے امام ابو حنیفہ اور ان کے اقوال کا حوالہ دے دیں جس طرح کہ ہم نے دے دیا سرفراز خان صفدر نے یہ تفصیل لکھی ہے راہ ہدایت صفحہ نمبر دو سو دو تبا دوم دل کا سرور تبا ششم صفحہ ایک سو تیس ایک سو اکتیس ازالت الریب صفحہ نمبر دو سو انتالیس تبا اول اتمام البرحان جلد تین صفحہ انہتر نیز رد المحتار المعروف بفتاوہ شامیہ جلد ایک صفحہ انہتر مجموعہ رسائل ابن عابدین جلد ایک صفحہ انتالیس ان تمام حوالوں اور کتابوں نے یہی لکھا ہے کہ اگر مسئلہ عقیدے کا ہے تو قرآن اور خبر متواتر اور اجماع قطعی پیش کرنی ہوگی اگر مسئلہ فروئی ہے تو امام ابو حنیفہ اور اپنے مسلک کے ائمہ مشتحدین کے اقوال پیش کرنے ہوں گے جو ان کے پاس نہیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں ان کے پاس نہ قرآن ہے نہ ان کے پاس احادیث ہے نہ ان کے پاس اپنے امام ابو حنیفہ کے اقوال اور حوالے ہیں بلکہ دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں سنتے تابعین کہتے ہیں کہ نہیں سنتے اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے اور تمام فقہاء احناف کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے اور جو لوگ مردوں کے سننے کے قائل ہیں کہ ہر جگہ ہر وقت ہر کسی کی بات سنتے ہیں تو وہ لوگ شرک کا دروازہ کھول کھولنا چاہتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر قبروں کا پجاری بن جائے اور ان کا ارمان پورا ہو گیا آج کل پوری دنیا تقریباً شرک کی طرف چلی گئی ہے اب علماء دیوبند نہ ہی تو عقیدے کے ثبوت کے لیے حجت ہیں جب تک کہ قرآن خبر متواتر یا اجماعی قطعی نہ ہو تو عقیدہ میں کسی کا قول حجت اور معتبر نہیں اور نہ ہی فروئی مسائل میں ان کی تقلید کے لوگ پابند ہیں کیونکہ علماء دیوبند سب کے سب خود مقلدین محض ہیں ان کا درجہ اصحاب تقلید کے لیے بھی امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد امام ظفر کے برابر قطعا نہیں لیکن بدباطن شرک پرست ٹولے نے ان اکابرین کو بدنام کرنے کے لیے دیوبندیت اور اہل سنت کا آڑ لے کر غلط عقائد اور نظریات پھیلانے کی کوشش شروع کی ہیں اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ سادہ لوح عوام کو باطل عقائد اور نظریات سے چھڑانے کے لیے اور اہل حق کے اس ٹولے یعنی علماء دیوبند کو اہل باطل کے خود تراشیدہ بہتانوں سے غلط بیانیوں سے چھوڑا لیں اس لیے پیش خدمت ہے مردوں کے سننے کے متعلق اس پاک جماعت یعنی علماء دیوبند کی رائے سب سے پہلے ان علماء کا ذکر کرتے ہیں جن سے علماء دیوبند نے علم سیکھا وہ مولانا شاہ عبد القادر محدث دہلوی جو سورہ فاتر کی آیت وما انت بمسمع من فی قبور کے فوائد میں لکھتے ہیں موز القرآن میں وہ فرماتے ہیں مرے شخص کی روح سنتی ہے اور قبر میں پڑا دھڑ وہ نہیں سنتا علماء دیوبند کا استاد کیا کہتا ہے کہ قبر کے اندر جو جسم پڑا ہوا ہے یہ دنیا والوں کی باتیں نہیں سنتا مولانا شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی لکھتے ہیں میں اتا مسائل جواب سوال نمبر چھبیس صفحہ نمبر پچاس پر وہ لکھتے ہیں نزد اکثر حنفیہ سماعت موتا ثابت نیست چنانچہ اس کتاب کافی شرح وافی فتح القدیر حاشیہ ہدایہ سراہتن و اشارتن کہ قریب ب تصریح است و از مستخلص شرح کند کفایہ شرح ہدایہ معلوم میں شود شاہ محمد اسحاق لکھتے ہیں اکثر حنفیہ کے نزدیک سماع موتا ثابت نہیں یعنی حنفیہ یعنی علماء احناف امام ابو حنیفہ کے مسلک کے علماء کے نزدیک مردوں کا سننا ثابت نہیں جیسے کہ کافی شرح وافی فتح القدیر حاشہ ہدایہ میں سراحت اور اشارتن جو قریب بتصریح ہے اور مستخلص شرح کنز عینی شرح کنز کفایہ شرح ہدایت سے معلوم ہوتا ہے کہتے ہیں کہ علماء احناف کی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ مرد دنیا والوں کی باتیں نہیں سنتے مولانا مفتی رشید احمد گنگو ہی لکھتے ہیں لطائف رشیدیہ صفحہ گیارہ بارہ دیکھیں مفتی رشید احمد گنگو ہی یا اس کے علاوہ دیگر جتنے علماء ہیں ہر عالم کی کئی کئی کتابیں ہوتی ہیں کسی عالم کی ایک کتاب ہوتی ہے کسی عالم کی کتابیں دو تین چار پانچ ہوا کرتی ہیں پھر کتابوں کے اندر دو قسم کی ترتیبیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی مصنف نے پہلی زندگی میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور بعض کتابیں ایسی ہوتی ہے جو بعد کی زندگی میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس طرح بیٹھ جائیں اس طرح جائیں اب جو کتابیں پہلی زندگی میں لکھی ہوئی ہیں اور جو بعد میں اخیر وقت میں لکھی گئی ہیں تو معتبر وہ تحریر ہوتی ہے جو زندگی کی آخری تحریر ہوتی ہے اس لیے کہ کبھی کبھی آدمی کہتا ہے کہ بھائی فلان کام ایسا ہے لیکن چلتے چلتے جب وہ دس پندرہ بیس چالیس پچاس سال اس پر گزر جاتے ہیں اور وہ مطالعہ کرتا رہتا ہے تو اس کا علم بڑھ جاتا ہے تو وہ پہلے قول سے رجوع کر لیتا ہے اور آخر میں کہتا ہے کہ پہلے مجھے پتہ نہیں تھا مگر یہ کام ایسا نہیں ایسا ہے تو جو کتابیں آخری ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ ترجیح آخری تحریر کو ہوتی ہے دوسری ترتیب یہ ہے کہ بعض کتابیں علماء کرام نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوتی ہیں اور بعض کتابیں علماء کرام کے کے شاگردوں نے نقل کی ہوتی ہیں تو جو کتاب کسی عالم نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوتی ہے وہ معتبر ہوتی ہے اور جو کتاب اپنے شاگردوں نے اپنے استاد سے نقل کی ہوتی ہے استاد نے نہیں لکھی ہوتی تو وہ معتبر نہیں ہوتی اور اسی طرح بعض کتابیں مصنف کی زندگی میں لکھی جاتی ہیں اور کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو مصنف کی زندگی یعنی وفات کے بعد ان کے شاگرد جمع کر کے لکھ دیتے ہیں اور اپنے استاد کا نام لکھ دیتے ہیں تو جو کتاب مصنف کی زندگی میں اپنے ہاتھوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ معتبر ہوتی ہے جو موت کے بعد لکھی جاتی ہے اور ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے اس کا اعتبار تو مفتی رشید احمد گنگوہی بھی اسی طرح کے عالم ہیں مفتی رشید احمد گنگوہی کی کئی کتابیں ہیں کچھ کتابیں انہوں نے اپنی زندگی میں لکھی ہیں اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں اور ایک کتاب ایسی ہے جو اس کی زندگی یا اس کی بینائی کی آخری وقت میں لوگوں نے جمع کرائی ہے انہوں نے نہ خود اس کو لکھا نہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جیسے فتح رشیدیہ فتح رشیدیہ ایک ایسی کتاب ہے جو ان کی بنائی چلے جانے کے بعد اطراف عالم مشہور فتحوں کے مجموعے کا نام ہے جس کے بارے میں علماء نے کیا لکھا ہے وہ آخر میں میں بتا دیتا ہوں یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں یہ مفتی صاحب کی خود ساختہ بات ہے میں خود ساختہ بات کرنے کا خیال نہیں ہوں اور اسی طرح ایک وہ کتابیں ہیں جو علماء کے لیے لکھی گئی ہیں اور ایک وہ کتاب ہوتی ہے جو عوام کے لیے لکھی جاتی ہیں تو معتبر کتاب وہ ہوتی ہے جو علماء کے لیے لکھی جاتی ہے تو مولانا رشید احمد گنگوہی کی ایک کتاب ہے اللہ تعائف یہ ان کی زندگی میں لکھی ہوئی کتاب ہے اور ایک ہے ان کی کتاب لام الدراری اعلی جامع البخاری یہ ان کی زندگی اور اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور علماء کی لیے لکھی گئی ہے اور یہ کوکب دری وغیرہ یہ بھی علماء کے لیے لکھی ہوئی کتاب ہے اور ایک ہے فتح رشیدیہ جو عوام کے لیے لکھی گئی ہے اور ان کے اپنے ہاتھ کی لکھی کتاب نہیں ہے تو لہذا مفتی رشید احمد گنگوہی جو دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں وہ اللہ الرشیدیہ صفحہ گیارہ اور بارہ پر لکھتے ہیں فرماتے ہیں سو کے عائشہ مثل طریقہ ابو حنیفہ کی یہ ہے کہ آیت قطعی کو اپنی حالت پر رکھ کر اور معنی حقیقی پر حمل کر کے جو اصل موضوع لہو ہے حدیث میں کہ شرح قرآن ہے تعویل مناسب ہیں فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا طریقہ یہ ہے جس طرح کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مردے نہیں سنتے تو امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں کہ مردے کہتے ہیں کہ طریقہ بھی دونوں کا ایک ہے کیا طریقہ ہے کہ قرآن کی آیت قطعی کو اپنے حالت پر رکھیں قرآن نے کہا ہے کہ مردے نہیں سنتے لہذا ان کو اپنی حالت پر رکھو اور یہی سمجھو کہ مردے نہیں سنتے لیکن حدیث میں کہ شرح قرآن ہے طویل مناسب ہے اب جو حدیث قرآن کے خلاف آئی ہے قرآن کہتا ہے مردے نہیں سنتے حدیث کہتے ہیں کہ سنتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ حدیث میں تعویل کریں گے قرآن چونکہ پکی چیز ہے اونچی کتاب ہے قرآن کو حدیث کے پیچھے نہیں لے جا سکتے ہیں مگر حدیث کو قرآن کے پیچھے لے جائیں گے اس لیے کہ مقدم اور اونچی کتاب قرآن ہے یا حدیث قرآن ہے کہتے ہیں جب تک قطعی معنی حدیث پر حاصل نہ ہو جائے تو حدیث کو قرآن کا تابع کریں گے چنانچہ اصول میں مبرہن ہے پس آیت ان لا تسمع الموتا قطعی خاص ہے اور حدیث سما زنی اخبار احاد ہیں فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت قطعی بھی ہے یقینی بھی ہے اور خاص بھی ہے اور حدیث جو ہے جس میں سننے کی بات آئی ہے وہ ضنی ہے کیا ہے گمانی ہے یقینی اور اخبار احاد ہیں یعنی کمزور ہے قرآن کے مقابلے میں تخصیص اس طرح درست ہو کس طرح درست ہو سکتی ہے کہتے ہیں کہ حدیث کے ذریعے ہم قرآن کی تخصیص نہیں کر سکتے پھر اس آیت میں استعارہ ہے کہ کفار کو اموات و اسم سے تشبیح دیا ہے اور مستعار منہوں میں معنی وجہ شبہ کی حقیقت ہوتی ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ میت اور اسم میں یعنی بہرے میں صلاح سماعت نہیں کہتے ہیں کہ اس میں جو مو اموات یعنی مردے اور بہرے ہیں ان سے تشبیح دیا گیا ہے مردے اور بہرے مشبہ بھی ہی ہیں اور مستعار منہو میں معنی وجہ شبہ کی حقیقت ہوتی ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ میت اور اسم میں صلاح سماعت نہیں کہتے ہیں کہ یہ بات ظاہر ہے کہ مردے میں اور بہرے میں سننی کی صلاحیت لہذا معنی عدم اجابت کی جو مجاز ہے مشبہ بھی میں لینا کیسے درست ہوگا برحال یہ علمی بات ہے لیکن اتنی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں البتہ مشبہ میں یہی مراد ہے لہٰذا حسب قاعدہ مرجح راجح عدم سما ہے آخر میں لکھتے ہیں الحاصل ارجح مذہب عدم سما ہے حسب قواعد پس احادیث سما میں تعویل مناسب ہے کہتے ہیں کہ جن احادیث میں یہ آیا ہے کہ بدر کی میدان میں رسول اللہ کی بات کفار کی مختولین نے سنی ان احادیث میں تعویل کریں گے اور کہیں گے کہ سننے کی بات نہیں ہے سمجھنے کی بات ہے اور قرآن کو اپنی جگہ پر خاص ظاہر رکھیں گے کہ قرآن میں آیا ہے مردے نہیں سنتے لہذا نہیں سنتے یہ مفتی رشید احمد گنگو ہی کہتے ہیں کہ مردوں کا نہ سننا اصل ہے سمجھ گئے علامہ گنگو ہی رحمہ اللہ ایک اور کتاب لامع الدراری اعلی جامع البخاری بخاری کی شرح ہے جو علماء کے لیے لکھی گئی ہے دو صفحہ نمبر ایک سو چوبیس اور صفحہ نمبر ایک سو پچیس میں لکھتے ہیں ما انتم بے اسما منہم کا جواب لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کہ بے اسما منہم کا کیا جواب ہے کہ جب رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ خوب سنتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہے یہ جواب لکھتے ہیں ول جواب یہ رسول اللہ کی حدیث کا جواب گنگو ہی صاحب کیوں لکھتے ہیں اس لیے کہ اگر اس کا جواب نہ لکھیں اگر اس کا جواب نہ لکھیں تو قرآن کے خلاف آتی ہے حدیث اور رسول اللہ قرآن کے خلاف اور نہیں بولتے اب جو بات قرآن کے خلاف آئی ہے تو اس کی ایسی توجیح اور اس کا ایسا معنی کریں گے جو قرآن کے خلاف بن نہ جائے اگر کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مردے سنتے ہیں تو یہ تو قرآن کے خلاف ہو گیا سمجھ رہے ہو نا اس لیے وہ لکھتے ہیں ولجواب مراد بےلم لکون سمعے کہتے ہیں کہ مراد یہ رسول اللہ نے جو اسمع کہا ہے کہ وہ سنتے ہیں اس سے مراد علم ہے یعنی وہ سمجھتے ہیں سننا مراد اس لیے کہ قرآن نے سننے کا انکار کیا ہے رسول اللہ اللہ کے خلاف بات نہیں کر سکتے لیکن سمع احد اسبابی و مانا کالی ہی ولاکن لائو جیبونا اللہ تقدیر انہم لا يقدرون على الجواب اذا بلغتهم الملائكه مقالتي هذه وذلك لشده ما هم فيه ترجمہ کہتے ہیں جواب یہ ہے کہ اس سمع سے مراد علم ہے کیونکہ سمع علم کا ایک سبب ہے اور اس تقدیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ولیکن لا یجیبونا کا مطلب یہ ہوگا کہ جب فرشتے ان کو میری بات پہنچائیں گے تو وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ کفار قریش جس عذاب میں مبتلا ہیں وہ نہایت سخت ہے یعنی رسول اللہ نے جو سننے کی بات کی ہے اس کا معنی سمجھنا ہے سننا یعنی برزخ میں وہ لوگ عذاب کو سمجھتے ہیں معنی یہ ہوگا کہ جب فرشتے یہ بات پہنچائیں گے خود وہ نہیں سنتے اس لیے فرشتوں کے پہنچانے کی بات کر رہا ہے گنگو ہی رہ اللہ ایک تیسری کتاب مولانا گنگو ہی اللہ کی الکوکب الدری اعلی جامع ترمیزی جلد ایک صفحہ نمبر تین سو انیس اور ایک دوسرے نسخے میں دو سو دو سو انیس ہے ایک نسخے میں تین سو انیس ہے دوسرے نسخے میں دو سو انیس ہے وہ فرماتے ہیں فسرت ہو بزال کا عائشہ تو یقون دلیل اعلی سمائے فظاہر انکار و سمائے وحول آئندہ نام کہتے ہیں عائشہ صدیقہ نے سما کی علم سے تفسیر کی ہے اس لیے یہ حدیث سماع موتا کی دلیل نہیں اس لیے ظاہر آدم سما ہی ہے اور ہمارے نزدیک بھی یہی آدم سما زیادہ صحیح اور راجع ہے کہتے ہیں کہ جو حدیث بخاری میں آئی ہے اور ترمیزی وغیرہ میں آئی ہے اور دیگر کتابوں میں جو حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ نے کفار کے مختولین سے بات کی مردوں سے بات کی اور کہا کہ وہ سنتے ہیں تو گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مردوں کی سننے کی دلیل نہیں بن سکتی اس لیے کہ اگر سننے کی دلیل بن جائے تو یہ قرآن کے خلاف لازم آتا ہے اور رسول قرآن کے خلاف بول نہیں سکتا نہ بولتا ہے لہذا یہ حدیث جو بخاری وغیرہ میں آئے ہیں لا یقین دلیل السماعی یہ سننے پر دلیل ہی نہیں ہوگی اب ان مولیوں نے ساری دنیا کے عوام کو کہا ہوا ہے کہ بھئی بخاری میں حدیث آئی ہے کہ مردے سنتے ہیں اللہ کے بندے رسول کو اللہ کے مقابلے میں کیوں لا کر کڑا کرتے ہو کیا رسول اللہ کا مقابلہ کرتا ہے کیا وہ رسول رہتا ہے جب اللہ کا مقابلہ کرے اللہ کے بندے رسول اللہ کا بندہ اور تابع دار ہوتا ہے ایک سو بیس فیصد غلام اور بندہ ہوتا ہے رسول اللہ کے خلاف کوئی بات نہیں بولتا جو الفاظ ہمیں نقل کر کے آ جاتے ہیں اگر وہ الفاظ قرآن کے خلاف ہوں تو ہم ان کا معنی ایسا کریں گے جو قرآن کے خلاف لازم نہ آئے لہذا کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یعنی علماء دیوبند امام ابو حنیفہ کی نزدیک مردوں کا سننا ثابت نہیں تقریری بخاری اور شرح ترمیزی یہ علماء کے لیے لکھی گئی کتابیں ہیں اس لیے ان کتابوں کے اندر گنگوہی رحمہ اللہ نے صاف کہا کہ مردے نہیں سنتے اور راج اور صحیح مسلک یہی بتایا کہ آدم سما راج ہے عوام چونکہ ایسے مسائل میں مشت بغریبان ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے نازبا الفاظ استعمال کرتے ہیں اس لیے عوام کے طلب کردہ سوالوں کی جوابات میں یہ لوگ پھر ذرا تھوڑا سا نرمی کرتے ہیں چنانچہ فتح رشیدیہ حصہ اول تیئیس تبا دلی ایک جگہ لکھتے ہیں بندہ کی نزدیک مختلف انفیہ مسائل میں فیصلہ نہیں ہو سکتا لیکن احوت کو اختیار کرتا دیکھو پہلی تین کتابیں جو علماء کی لیے اپنی ہاتھوں سے لکھی ہیں اس میں صاف فیصلہ فرمایا کہ مردے اور حدیث جو ہے وہ مردوں کے سننے کے بارے میں دلیل ہی نہیں بن سکتی اس لیے کہ عائشہ صدیقہ نے اس سے دلیل نہیں پکڑی اور قرآن کے خلاف سمجھا اور اس میں تعویل کی لیکن جہاں عوام کی بات آئی تو کہتے ہیں کہ میں مختلف انفی مسائل میں فیصلہ نہیں کرتا ایک جگہ لکھتا ہے فتح و رشیدیہ صفحہ اکان میں بندہ کی نزدیک مختلف انفیہ مسائل میں فیصلہ نہیں ہو سکتا البتہ احوت کو پسند کرتا ہوں اب ایک بات ہے موجودہ دور میں شرک کے مریض ملائیں مفتی رشید احمد گنگوہی کی فتح رشیدیہ کی مذکورہ بالا دو عبارات اور اسی طرح دیگر عبارات کو بنیاد بنا کر مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی کو نہ سننے والوں کی فہرت سے ہی نکال دیا یہ مشرق مولوی رشید احمد گنگوہی کا فتح رشیدیہ تو دیکھتے ہیں مگر نہ کوکب الدرین کو نظر آتی ہے نہ لام الدرارین کو نظر آتی ہے اور نہ لطائف الرشیدیہ ان کو نظر آتا ہے ان کو نظر آئی تو وہ کتاب جو مفتی رشید احمد نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہی نہیں جو رشید احمد گنگو ہی کی اپنی تحریر ہی نہیں اور اس میں یہ دو جملے ہیں کہ میں مختلف الفی مسائل میں فیصلہ نہیں کرتا ہوں لیکن احوت کو اختیار کرتا ہوں جس میں احتیاط ہوتا ہے اب یہ ان لوگوں نے یہ دو جملے پکڑ لیے اور کہا رشید احمد گنگو ہی نے خود نے کہا کہ میں فیصلہ نہیں کرتا ہوں اللہ کے بندو بلکہ اللہ کے دشمنوں مفتی رشید احمد گنگو ہی کی اپنی کتابیں تین اور ہیں جو اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں جو کے لیے لکھی ہیں ان میں صاف فرمایا ہے کہ ہمارا عقیدہ نظریہ عائشہ صدیقہ اور امام ابو حنیفہ کی طرح یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے اگر کوئی حدیث سے استدلال کرتا ہے مردوں کے سننے کا تو یہ حدیث قرآن کے خلاف آتی ہے لہٰذا حدیث میں تعویل کریں گے کہ اس میں سننا مراد نہیں سمجھنا مراد ہے لیکن ان تینوں کتابوں پر ہم نے پانی پھیر دیا کیوں اس لیے کہ ان سے شرک کا دروازہ نہیں کھلتا تو ان شرک پرست مولیوں نے فتح رشیدیہ کی عبارت پکڑ لی کہ دیکھو یہاں انہوں نے یہ فرمایا ہے اب فتح رشیدیہ کا حال ذرا سن لو کہ یہ کیسی کتاب ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا مفتی رشید نہ مفتی رشید احمد گنگوہی کے اپنے شاگرد اور ان کے معتمد تلامزہ میں سے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع دیوبندی فتح رشیدیہ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں یہ اگرچہ ان کا بالواسطہ شاگرد نہ ہو مگر علماء دیوبند کا بہت بڑا عالم ہے مفتی محمد شفیع دیوبندی جو پاکستان کا مفتی اعظم گزرا ہے اور دیوبند میں بھی دارالاختہ میں انہوں نے وقت گزارا ہے یہ مفتی محمد شفیع دیوبندی لکھتے ہیں امداد المفتیین صفا پچیاسی چھیاسی تبا دار الاشاعت کراچی اس میں وہ لکھتے ہیں لمبی بات ہے لیکن میں اس کا تھوڑا بہت خلاصہ بیان کر دیتا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا ابتدائی دور فتح سے شروع ہوتا ہے لیکن نہایت حسرت کا مقام ہے کہ حضرت ممدوح کے فتاوہ کے نقول محفوظ رکھنے کا شروع میں تو کوئی انتظام ہی نہ تھا پھر کچھ مختصر اور ناتمام سا انتظام ہوا بھی مگر ان کے ضبط و اشاعت یا حضرت ممدوح یعنی رشید احمد گنگوہی کے نظری ثانی کا کوئی موقع نہیں آیا کہتے ہیں کہ پہلے ان فتحوں کو کوئی انتظام نہیں تھا کہ ان جو وہ لکھتے تھے اور جمع ہو جاتے تھے انتظام نہیں تھا پھر جب انتظام ہوا تو وہ انتظام بھی ناقص انتظام ہوا اور کہتے ہیں کہ پھر عجیب بات یہ ہے کہ کہ اتنے آخر میں ہوا مفتی رشید احمد گنگوہی کو نظر ثانی کا موقع نہیں ملا یعنی وہ اتنا بوڑھا ہو گیا تھا اور ان کی بینائی چلی گئی تھی کہ انہوں نے ان فتووں اور فتح رشیدیہ کے اندر جو تحریرات ہے ان پر نظر ثانی نہیں فرمائی ان فتح کی اشاعت حضرت کی وفات کے بعد دیکھو فتح رشیدیہ کی اشاعت گنگوہی کے وفات کے بعد مختلف اطراف میں گئے ہوئے خطوط کو جمع کر کے کی گئی کہتے ہیں فتح رشیدیہ میں وہ چیزیں ہیں جب حضرت گنگو ہی وفات پا گئے تو ادھر ادھر جو ان کے خطوط کسی کے پاس گئے تھے ان کو ان کی وفات کے بعد جمع کیا گیا اور ان میں ایک اختلاط یہ بھی پیش آ گیا کہ تیرہ سو چودہ ہجری میں گنگو ہی اللہ کی ظاہری بینائی نزول مات سے جاتی رہی تھی کہتے ہیں کہ آخر عمر تیرہ سو چودہ میں گنگو ہی اللہ کی نظر چلی گئی تھی تذکرہ صفحہ سو جلد ایک میں لکھا ہے خود لکھنے پڑھنے سے معذور ہو گئے تھے اس وقت اکثر خطوط اور فتح کا جواب مولانا محمد یا صاحب کاندھیری رحمت اللہ علیہ تحریر فرمایا کرتے تھے جن میں کبھی تو حضرت بطور املا کے الفاظ لکھواتے تھے اور کبھی مضمون بتلا دیا کہ یہ لکھ دیں اس لیے جو استناد و اعتماد کا درجہ حضرت ممدوح کے فتوا کو ہونا چاہیے تھا اس میں ایک حد تک کمی رہ گئی ایک تو وہ فتوا جمع کیے گئے جو ان کے وفات کے بعد لوگوں سے منگوائے گئے دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو بھیجے گئے اور لکھے گئے فتوا تھے وہ بھی انہوں نے خود نہیں لکھے تھے بلکہ آنکھوں کی بینائی چلے جانے کی وجہ سے مولانا محمد یحییٰ کان دہلوی کے لکھے گئے فتوا تھے تو جب وہ فتوا جمع ہوئے تو یہ مفتی رشید احمد گنگوہی کی کتاب ہو گئی نہیں فتوا رشیدیہ کے نام سے جو تین حصے شائع ہوئے ہیں وہ لکھتے ہیں ان میں بعض مسائل ایسے بھی ہیں جن کے متعلق گنگوہی قدس سرہو کے مخصوص تلامزہ اور مریدین اور خلافہ ممدوہ کے شائع شدہ فتوا کے خلاف نقل کرتے ہیں یہ ممکن ہے کہ ان مسائل میں ابتدا گنگوہی کا وہی فتویٰ ہو جو شائع شدہ ہے لیکن آخر تک حاضر خدمت رہنے والے اکابر علماء جو نقل کرتے ہیں وہی آخری فتویٰ اور راجہ کول شمار ہوگا پھر اور آگے سمجھو ذرا